میرے نور نظر میرے لخت جگر میرے نور نظر میرے لخت جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے نور نظر میرے لخت جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رشک کے شمس و کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت رہے شرک عرب تک ایک ہے جان ہے ایک سیلاب ہے ایک طوفان ہے میرے نور نظر میرے لفت جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رشک شمس و کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت رہے میرے بیٹے میرے لالو ہوشیار ہو خواب غفلت کی مستی سے بیدار ہو میرے بیٹے میرے لالو ہوشیار ہو خواب غفلت کی مستی سے بیدار ہو کفر تیار ہے تو بھی تیار ہو کفر تیار ہے تو بھی تیار ہو حملہ آور پہ بھرپور یلغار ہو حملہ آور پہ بھرپور یلغار ہو نرم بستر پہ کے دن اب نہیں و عشرت میں کھونے کے دن اب نہیں میرے نور نظر میرے لفظ جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رشک شمس و کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت رہے بڑھ کے باد مخالف کا رخ موڑ دے سامراج خداؤں کا منہ توڑ دے بڑھ کے باد مخالف کا رخ موڑ دے سامراج خداؤں کا منہ توڑ دے آرام کی زندگی چھوڑ دے اپنی ہستی کو اللہ سے جوڑ دے ایشو آرام کی زندگی چھوڑ دے اپنی ہستی کو اللہ سے جوڑ دے ہاتھ ملا عمر کا بٹا میرے لال ساتھ افغانیوں کا نبا میرے لال میرے نور نظر میرے لخت جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رشک و کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت رہے آ گیا کٹنے اور کٹنے کا دن مسلے شاہی پلٹنے جب کا دن آ گیا کاٹنے اور کٹنے کا دن مسلے شاہی پلٹنے جب کا دن دشمن کا تختہ الٹنے کا دن ان کی لاشوں سے میدان پٹنے کا دن دشمن دی کا تختہ الٹنے کا دن ان کی لاشوں سے میدان پٹنے کا دن رزم کی آگ دشمن نے بڑکائی ہے ساری دنیا میں بارود پھیلائی ہے نظر میرے لگتے جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رش کے شمسوں کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت میرے نور نظر میرے لخت جگر حق باطل کے اس مارکے میں اگر میرے نور نظر میرے لخت جگر حق باطل کے اس مارکے میں اگر تو نے سستی دکھائی کسی مڑ پر دودھ بخوشوں گی تیرا نہ میں عمر بھر تو نے سستی دکھائی کسی مڑ پر دودھ بخوشوں گی تیرا نہ میں عمر بھر کو مسکن بنا میرے لائ ہے تیرے میری دعا میرے لال میرے نور نظر میرے لخت جگر تو سلامت رہے تو سلامت رہے رشک شمس و کمر تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے سلامت